قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے تو ہی بے شک علم و حکمت والا ہے فرشتوں کو اپنی غلطی اور علمی کمائیگی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ ہم تو اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے